بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس کولیگس السلام علیکم میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کی لیب کے پانچویں لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ لیب کے سیشنز کا آخری لیکچر بھی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کی جو لیب سیشنز ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سیکول سرور کی انوائرمنٹ میں ہم کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں بھی بتایا تھا کہ ای ٹی ایل یعنی کہ ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم لوڈ ایک بہت کمپلیکس ٹائم کنزیومنگ اور ریسورس ہنگری پروسیس ہے اور یہ بڑا کریٹیکل پروسیس بھی ہے اس لیے کہ جب تک سنگل سورس آف ٹروتھ بن نہیں پائے گا اس وقت تک single view of the organisation یا بزنس نہیں مل سکتا ای ٹی ایل میں ہم نے مختلف اسٹیپ سے گزرنا ہے ایکسٹریکشن کا جو اسٹیپ ہے یا پروسیس ہے وہ تو ہم نے لیب کے لیکچر نمبر چار میں کور کیا تھا اور اب آج کے لیکچر میں میں ٹرانسفارمیشن آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کرنی ہے ٹرانسفارمیشن اٹ سیلف کرنے میں تو اتنا ٹائم نہیں لگتا ٹائم سے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو پوائنٹ اینڈ کلک کے جو اسٹیپس ہیں جن سے کہ ٹرانسفارمیشن ایکچولی امپلیمنٹ کی جائے گی آف کورس ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈیٹا سیٹس کتنے بڑے ہیں اور وہ ڈکٹیٹ کریں گے کہ ٹوٹل ٹائم کتنا لگے گا ٹرانسفارمیشن کو ایگزیکیوٹ اور کمپلیٹ ہونے کے لیے لیکن جو پوائنٹ نکلے کے ایکچوئل سٹیپس ہیں وہ تو زیادہ سٹیپس نہیں ہیں ان میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ سٹیپس آپ نے کس طرح پلان کرنے ہیں اور ہر سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ سب سے زیادہ کرٹیکل اور امپورٹنٹ چیز ہے اس لیے کہ جب تک پلاننگ صحیح نہ ہو آپ کو بے شک جتنی بھی SQL server D T S یعنی کہ ڈیٹا ٹرانسفارمیشن سروسز جانتے ہوں ریزلٹس ڈیزائربل نہیں مل سکتے اس لیے پہلے بھی ہم نے ایکسٹرکشن میں خاصی پلاننگ کی تھی اور ایکسٹرکشن کے بعد جو پروفائلنگ کا لیکچر تھا ڈیٹا پروفائلنگ کا اس میں ڈیٹا پروفائلنگ کے بعد ہم نے یہ ڈسائڈ کیا تھا کہ ٹرانسفارمیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم ان ٹرانسفارمیشن کے اسٹیپس کو امپلیمنٹ کریں گے اور ریزلٹس دیکھیں گے کیا آتے ہیں تو اس تمید کے بعد میں لیکچر شروع کرتا ہوں وائی کریکٹ بفور ٹرانسفارم آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ٹیبل بنا رہے ہیں ایکسیپشن ٹیبل اور ایکسیپشن ٹیبل میں وہ روز چلی جاتی ہیں جن میں کہ ایررز ہوتے ہیں اور ان روز کو فکس کرنے کے بعد پھر ہم ان کریکٹڈ روز کو اس ٹیبل میں انسرٹ کرتے ہیں جو کہ ایکسٹریکشن کے بعد ہم نے حاصل کیا تھا اور اس ٹیبل اب یہ اس اور اس بہت دفعہ آنا شروع ہو گیا جو آپ نے سے فار ایگزامپل ہم لاہور کیمپس کی مثال لیتے ہیں تو ٹیکسٹ فائل کو ایکسٹریکٹ کر کے ایک سیکول سرور کا ٹیبل بنا تھا اب سیکول سرور کا جو ٹیبل بن چکا ہے اس کے اوپر ایکچولی ٹرانسفارمیشنس کرنی ہے اور ان ٹرانسفارمیشنس کو کرنے سے پہلے جو کریکشنز ہیں ان کو بھی کرنا ہے اب ایک بات تو بڑی آبویس ہے کہ اگر آپ کریکٹڈ ڈیٹا کو ٹرانسفارم نہیں کریں گے تو جو ریزلٹس ملیں گے وہ بھی کریکٹڈ نہیں ہوں گے یہ تو ایک آبیس ریزن ہو گیا وائی کریکٹ بفور ٹرانسفارم لیکن جو اس کا دوسرا ریزن ہے وجہ ہے وہ شاید اتنی آبیس نہیں ہے وہ یہ ہے کہ سیکول سرور جس وقت ٹرانزیکشنس کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ روز کے اوپر کچھ ایکشنس لے رہا ہوتا ہے یا لے رہی ہوتی ہے اس وقت اگر کوئی ایرر ملتا ہے ایک رو میں تو سارے کے سارے جو ٹرانزیکشنس تھیں یا جو آپریشنس تھے وہ رول بیک ہو جاتے ہیں اور سارا کام انڈو ہو جاتا ہے پتہ یہ چلا کہ آپ نے ایک ٹیبل پہ کام کیا جس میں چالیس ہزار روز تھیں اور آخری پانچ روز جو تھیں جن کو پروسیس کیا گیا ان میں کوئی پرابلم تھا یا تھی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو جتنی بھی ہزار روز پروسیس ہو چکی تھیں وہ ساری رول بیک ہو جائیں گی ایک ایرر میسج جنریٹ ہو جائے گا اور میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایرر میسج خاصے مشکل ہے ان کو سمجھنا بعض دفعہ اس لیے بہتر ہے کہ ڈیٹا میں سے ساری جو کریکشنز ہیں وہ امپلیمنٹ انشور کر لی جائیں اس کے بعد ٹرانسفارمیشن کی جائے تو یہ وجہ ہے کہ وائی کریکٹ بیفور ٹرانسفارمیشن امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی اب میں آپ کو کچھ مزید ڈیٹیلز بتاتا ہوں how to correct exception table exception table کو ہم نے کریکٹ کرنا ہے اور یہ ایک ای ٹی ایل کا بہت بڑا حصہ ہے اس کو جو ہم نے کریکٹ کرنا ہے ایکسیپشن ٹیبل کو یہ ڈپینڈ کرے گا بہت ساری چیزوں پہ مثال کے طور پہ ریکارڈس کتنے ہیں جن کو کہ آپ نے کریکٹ کرنا ہے کتنے ریکارڈز ہیں مطلب پانچ دس پندرہ بیس ریکارڈ ہیں ہزار دو ہزار چار ہزار ریکارڈز ہیں یا کوئی اس سے بھی زیادہ دس بیس ہزار یا اس سے بھی زیادہ ریکارڈز ہیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو کریکشن کرنی ہے جو ایکسیپشن ٹیبل میں اس کا نیچر کیا ہے کس قسم کی کریکشن ہے اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اس کریکشن کو کرنے کے لیے کیا ہم ایک ایسا ایجوکیٹڈ گیس استعمال کر سکتے ہیں جس کی بیسس پہ جو آپ کریکشن کریں وہ کریکشن بھی صحیح ہو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا سمجھ رہی ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی ضروری بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ ہر دفعہ ایجوکیٹڈ گیس کام نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے کہ جو ایکچول ہارڈ کاپی تھی ڈیٹا کی یا جو گولڈن کاپی تھی ہارڈ کاپی بھی ہو سکتی ہے سافٹ کاپی بھی ہو سکتی ہے اس کو جا کے دیکھنا پڑے اس کو جا کے چیک کرنا پڑے تو یہ مختلف ہیں یعنی کہ سینیریوز ہیں جن کی بیسس پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو کریکشن کرنی ہے ایکسیپشن ٹیبل میں اس کو مینولی کرنا ہے کہ اس کو آٹومیٹڈ طریقے سے کرنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ملینز آف روز کو پروسیس کر رہے ہوں تو جو آٹومیٹڈ آپ نے کریکشنز کرنی ہیں ان کو پیرل میں کرنا پڑے ڈیٹا سیٹس اتنے بڑے ہیں جن کو کریکٹ کرنا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو ہو سکتا ہے دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ تھوڑے سے ریکارڈز ہیں جن کو مینولی کیا جا سکے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں کریکشنس کے لیے یہ وہ کریکشنز ہیں جو کہ آپ ایکسیپشن ٹیبل میں کریں گے اچھا اس میں ایک اور بات بھی ذرا سمجھ لیں آپ غور سے کہ جو آپ کریکشنس کر لیں ہیں ایکسیپشن ٹیبل میں وہ بھی ایک طرح کی ٹرانسفارمیشن ہی ہے ٹھیک ہے جی اور وہ ٹرانسفارمیشن کہہ سکتے ہیں آپ سب سیٹ ہے مین ٹرانسفارمیشن کا ٹھیک ہے جی اچھا اب میں نے جو پروسیس اور جو پروسیجر فالو کیا ہے اس میں اور اس سے پچھلے لیکچر میں ٹھیک ہے جی جہاں ہم نے بات کی تھی ڈرٹی بیٹ کے بارے میں ریمارکس کے کالم کے بارے میں اور ہم نے ایک رو آئی ڈی بھی استعمال کی تھی یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اسٹینڈرڈ طریقے نہیں ہیں یہ طریقے کیا بہتر طریقہ ہوگا ڈپینڈ کرے گا آپ کے انوائرمنٹ کے اوپر and nature of the problem کے اوپر اب تھوڑی سی میں بات کروں جینڈر ٹیبل کے بارے میں کہ جینڈر ٹیبل میں جو پرابلمس تھیں ان میں ہم کیسے ڈیل کریں گے جینڈر ٹیبل میں جو پرابلم تھی وہ کیا پرابلم تھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ایسے کیسز تھے جہاں پہ جینڈر موجود نہیں تھا جینڈر کو خانہ خالی چھوڑ دیا گیا تھا کچھ ایسے سینیریوز تھے جہاں پہ جینڈر کی انویلڈ ویلیوز تھیں اور مختلف قسم کے اور بھی پرابلمس تھیں جو کہ ہم نے ڈسکس کی تھیں ڈیٹا پروفائلنگ کے ریفرنس سے نوٹس میں زیادہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے تو جینڈر کو ایک تو بڑا آسان طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جو مسنگ جینڈر ہے اس کو آپ نے نیم کے اگینسٹ کمپیئر کیا اور نیم کی بیسس پہ آپ نے ایک ایجوکیٹڈ گیس کیا جو کہ خاصا صحیح گیس ہے ٹھیک ہے جی مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کا نام اسٹارٹ ہوتا ہے کسی شخص کا نام سے محمد رمضان ہے تو اگر فرسٹ نیم محمد ہے اس کا مطلب ہے کہ جینڈر آپ کو پتہ کیا ہوگی لیکن جو ڈیٹا آپ کے پاس نیم کالم میں ہے وہ جس وقت تک آپ نے اس کو ٹرانسفارم نہیں کیا ہوگا جس وقت تک اسے آپ نے ایک ون ٹو مینی ٹرانسفارمیشن نہیں کی ہوگی ون ٹو مینی کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ نے نام کا پہلا حصہ الگ نہیں کیا ہوگا پورے نام میں سے آپ یہ کیوری رن نہیں کر سکتے یا کر سکتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کریکشن بھی کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹرانسفارمیشن چاہیے تو ٹرانسفارمیشن ایک بہت کی کمپوننٹ ہے اس سارے کے سارے ایکسرسائز کا جو کہ بھی ہم کرنے والے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی میں کچھ اور پوائنٹس بتاتا ہوں آپ کو جی ساتھیو تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کافی ایفرٹ ہے ٹرانسفارمیشن کا جینڈر کے ریفرنس سے بھی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلم کی کمپلیکسٹی کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے کام کو پروسیڈ کیا جائے مینولی کیا جائے کہ تھرو کوڈ کیا جائے تو آپ کے نوٹس میں بھی ہے کہ جب ہم نے کیوری رن کی اور یہ دیکھا کہ جینڈر کے کالم میں کتنی روز تھیں جس میں جینڈر موجود نہیں تھی تو وہ تقریباً 187 ایٹی سیون روز نکلی ایسی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 187 ایٹی سیون روز ہیں ان کو ایک کیوری کے ذریعے لسٹ کر لیا جائے ٹھیک ہے جی اور آپ اس کا نام پڑھیں اسٹوڈنٹ کا اور وہاں پہ ایم لکھ دیں یا ایف لکھ دیں یا زیرو ون جو بھی کنونشن چل رہی ہے تو ون ایٹ اگر آپ کو ہر رو کے اوپر تقریباً دو سیکنڈ لگیں گے تو یہ تقریباً تین سو ساٹھ سیکنڈ ہے کوئی اتنا لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ تین سو ساٹھ کا مطلب کیا ہوا تقریباً چھ منٹ بن گئے آپ نے مینولی کام کر لیا لیکن یہ جو ریزلٹس تھے یہ صرف لاہور کیمپس کے لیے ہیں کراچی کیمپس کے کیا ریزلٹس ہیں وہاں پہ چند ریزلٹس ایسے ہیں یا سیورل ڈزن ریزلٹس ایسے ہیں اور باقی لاہور کیمپس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے پشاور میں کیا ہے اسلام آباد میں کیا ہے کیا پتہ کہ یہ جو ٹوٹل ریزلٹس ہیں یہ ہنڈریڈس میں بن جائیں یہ تھاؤزینڈ میں بن جائیں اور اگر آپ ٹائم پیریڈ کو انکریز کریں دس سال سے زیادہ تو یہ بہت بڑا ایک نمبر بن جائے تو ہر چیز مینولی نہیں کی جا سکتی اس کو بڑے طریقے سے پروسیس کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا ایک ای ٹی ایل ٹول لکھنا پڑ جائے جو کہ آف کورس اس کورس میں نہیں کرایا جا سکتا لیب میں تو صرف میں آپ کو ایک اوور ویو دوں گا اس کے بعد ڈیٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں جو برتھ ڈیٹ تھی برتھ ڈیٹ میں ہم نے ایک کنونشن اسٹیبلش کی تھی کہ بیچ میں تھری لیٹر ورڈ ہوگا جو کہ منتھ کو کورسپونڈ کرے گا اور اس کے ساتھ ایئر اور ڈیٹ ہوگی تو جب کیوری رن کریں اور ریزلٹس نکالیں کتنے ریزلٹس نکلتے ہیں تو جو ڈیٹا سیٹ آپ کے پاس بنے گا اسلام لاہور کے کیمپس کا اس میں ریزلٹس تھوڑے سے نکلتے ہیں تقریباً تین ریزلٹس نکلتے ہیں اب وہ جو تین ریزلٹس ہیں ان کو میں نے بریفلی ڈسکس بھی کیا تھا پچھلے لیکچر میں آپ کے ساتھ جس میں کہ ایک منتھ جو تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ منتھ آ گیا تھا جے اے ایل اب یہاں پہ آپ کو ایجوکیٹڈ گیس نہیں کر سکتے کہ یہ جو جے اے ایل ہے یہ جنوری ہے کہ جولائی ہے اس لیے اس کا ایک ہی حال ہے کہ آپ جو گولڈن کاپی ہے اس کو چیک کریں گولڈن کاپی کے بارے میں میں بتایا بھی تھا آپ کو ڈیٹا کوالٹی کے ریفرنس سے تو یہ چونکہ ریزلٹس بڑے تھوڑے سے آئے تھے تین ریزلٹس ہیں ان کو تو آف کورس آپ مینولی کر سکتے ہیں لیکن مینولی بھی اگر ریزلٹس تھوڑے ہوں اور ان کو فکس کرنا ہو اس میں بھی بڑی غلطی کا اعتماد ہوتا ہے تو آپ نے ایک ٹریڈ آف کرنا ہے ٹریڈ آف یہ ہے کہ ایسی کوڈ لکھنا کتنا کمپلیکس ہے جو کہ بالکل صحیح طریقے سے ٹرانسفارمیشنس کو کر سکے ورسز اس کوڈ کو اگر نہ لکھا جائے اور مینولی اس کو آپ ایک دفعہ کریں اس کو ڈبل چیک کریں اس کو تھرڈ ٹائم چیک کریں اس میں کتنا ایفرٹ ہے اور ریزلٹس کیسے آئیں گے تو this it's always about trade off اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں مثال یہ ہے کہ آپ نے یہ تو کر لیا کہ جی یہ رزلٹس غلط ہیں ٹھیک ہے رزلٹ سے میرا مطلب ہے کہ یہ روز جس میں برتھ ڈیٹ غلط ہے یا برتھ ڈیٹ نہیں ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ برتھ ڈیٹ نہ ہو اور ابھی آپ ایکسیس نہیں کر سکتے جو گولڈن کاپی اس کو آپ ایکسیس نہیں کر سکتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں کیا کرنا ہے کیا وہاں پہ ڈیٹس کو خانہ خالی چھوڑ دیا جائے اگر آپ ڈیٹ کا خانہ خالی چھوڑ دیں گے وہاں کوئی ڈیٹ نہیں لکھیں گے تو جس وقت سیکول سرور ٹرانسفارمیشنس کرے گا اور وہ یا کرے گی اور جس وقت وہ میچ کرے گا اس کالم کے کانٹینٹ سے اس ٹائپ کے ساتھ جو کہ کالم کو اسائن کی گئی ہے وہاں پہ مس میچ ہو جائے گی مس میچ ہونے کے بعد میں نے جیسا آپ کو عرض کیا تھا کہ جو بھی ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں وہ ساری رول بیک ہو جائیں گی اور سارا ایفرٹ ضائع ہو جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ پرابلم کیوں آئی تھی تو اب ہم اس کو ایک اور طریقے سے ریزالو کریں گے جو کہ بہت ایلیگنٹ طریقہ نہیں ہے بجائے کریکٹ کرنے کے وہاں ڈیٹ آف برتھ یا جو مسنگ ڈیٹ آف برتھ تھی وہاں پہ ایکچوئل ڈیٹ آف برتھ لکھنے کے وہاں پہ ایک ایسی ڈیٹ آف برتھ لکھ دیں گے جو کہ موجودہ کانٹیکس میں پاسبل نہیں ہے مثال کے طور پہ کہ date of birth first January year nineteen hundred تو ابھی سو سال سے زیادہ کے تو لوگ مشکل ہے بیچلرز یا ایم ایس کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ نے ڈیٹ فٹ کر دی ہے یا فل ان کر دی ہے اس ڈیٹ کا فائدہ یہ ہے کہ جب ٹرانسفارمیشن جو ای ٹی ایل کا ایکچوئل جب ٹرانسفارمیشن کریں گے تو رول بیک نہیں ہوگا سیکول سرور میں اور یہ ایک ایسی ڈیٹ ہے جو کہ آپ کے ریزلٹس کو بھی اتنا خراب نہیں کرے گی کیونکہ یہ ہر رینج سے باہر آ رہی ہے ہاں لیکن آپ کو اس کو میٹا ڈیٹا میں ریکارڈ کرنا پڑے گا وہاں پہ آپ کو انٹریز کرنی پڑیں گی کہیں لکھنا پڑے گا کہ کیا کنونشن استعمال کی گئی ہے اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو پاس آپ جینڈر کو اسٹیبلش نہ کر سکیں فار ایگزامپل کسی کا نام اگر خورشید ہے یا کسی کا نام اگر سے شاہین ہے یا رفت ہے یا پھر دوس ہے اس سے پتہ نہیں چلتا جینڈر کیا ہے یہاں پہ آپ کوئی کنونشن استعمال کر سکتے ہیں بجائے زیرو ون کے سے فار ایگزامپل آپ کیپٹل این استعمال کر لیں لیکن یہ بھی میٹا ڈیٹا میں انٹری کرنی پڑے گی یہ آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ سیکول سرور ٹرانسفارمیشنس کے دوران رول بیک نہ کرے یہ وہ پہلی سلائڈ کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں وائی کریکٹ بیفور ٹرانسفارمیشن امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی اب جب کریکشنس کر لیا آپ نے ٹیبل میں ایکسیپشن اب کیا کرنا ہے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس سارے پروسیس کے لیے ہم نے ایک نیا کالم ایڈ کیا تھا رو آئی ڈی اس ٹیبل کے اندر جہاں پہ ایکسٹریکشن کے بعد ڈیٹا گیا تھا اور ایکسیپشن ٹیبل کے اندر بھی ہم نے رو آئی ڈی کا کالم ایڈ کیا ہوا ہے اب آپ کو اس رو آئی ڈی کے کالم کا فائدہ پتہ چلے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ایکسیپشن ٹیبل میں کریکشنز کر چکے ہیں ایک جوائن آپریشن چلائیں گے between the data table for سے Lahore campus and the corresponding exception table اور یہاں پہ وہ رو آئی ڈیز جہاں آپ نے کریکشنس کر لی ہیں جہاں پہ ڈرٹی بٹ ون ہوئی ہوئی تھی ٹیبل کے اندر مین ٹیبل میں ان روز کو اپ ڈیٹ کر دیں گے corrected values from the exception table یہ نوٹس میں سیکول بھی دی ہوئی ہے اس کو آپ دیکھیں گے بات سمجھ آ جائے گی تو یہ بیسکلی مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ ساری چیز کیسے کام کرے گی اب ہم تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں ٹرانسفارمیشنس کرنے کے بارے میں میں آپ کو مزید ڈیٹیل بتاتا ہوں اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ ہم ٹرانسفارمیشن کریں میں آپ کو ایک اور ٹیبل انٹروڈیوس کرنے لگا ہوں اب آپ کہیں گے کہ جی آپ بہت سارے ٹیبل انٹروڈیوس کر رہے ہیں ایک ایکسیپشن ٹیبل بھی بنا لیا تھا نئے کالمس بھی ڈال دیے ہیں وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کیمپسز تھے جو ڈیٹا سیٹس مینٹین کر رہے تھے انہوں نے اپنی اپنی مرضی سے اپنے اپنے حساب سے بغیر کسی پلاننگ کے بغیر کسی ڈیزائننگ کے without giving any thought data کو سٹور کر رہے تھے اب ان ساری چیزوں کو ریزالو بھی تو کرنا ہے ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اس لیے ہم ایک نیا ٹیبل انٹروڈیوس کر رہے ہیں جس کا نام اسٹوڈنٹ انڈر اسکور انفو ہے اس ٹیبل کا اسٹرکچر ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمیں چاہیے ہے اس کے کالم کا آرڈر بھی وہی ہے اس کے کالم کی ٹائپ بھی وہی ہے کرنا اب یہ ہے کہ جو سے فار ایگزامپل لاہور کیمپس کے کورسپونڈنگ سیکول سرور کا ٹیبل ہے جس کی کہ ٹرانسفارمیشنز ہو چکی ہیں اس کے کانٹینٹس کو موو کر دیں گے اس ٹیبل کے اندر اور اس ٹیبل کے کالمس کی ٹائپ وہ ہے جو ہمیں چاہیے تھی یا ہم کچھ چھوٹی سی ٹرانسفارمیشنز بھی کر سکتے ہیں آن دا موو یا آن دا لوڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں آپ وہ ٹرانسفارمیشن ہے جیسے کہ آپ نے سارے کے سارے کالم کاپی کیے سے فار ایگزامپل جینڈر کے لیے وار چار ٹو ففٹی فائیو تھا اور جینڈر کالم ہی نام رکھا ہوا آپ نے اسٹوڈنٹ انڈر اسکور انفو کے اندر جینڈر کو ریکارڈ کرنے کے لیے تو جس وقت ٹرانسفارمیشن ہوئی تو وہاں آپ نے اسٹوڈنٹ انڈر اسکور انفو میں اس کی ٹائپ رکھی سے فار ایگزامپل وار چار فائیو سے فار ایگزامپل تو یہ ساتھ ساتھ ہی ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی لوڈنگ کے دوران ہی یہ بڑی سمپل قسم کی ٹرانسفارمیشن ہے very simple without any coding یہ میں آپ کو ابھی اگزامپل بھی دوں گا اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو لیب سیشن کے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ تین طرح کی ٹرانسفارمیشنس پاسبل ہیں ایک وہ جو کہ وزٹ کے تھرو کی جاتی ہیں یہ ہم نے ایکسٹریکشن میں کی تھی دوسری وہ جو کہ ڈیزائنر کے تھرو کی جائے گی وداؤٹ اینی کوڈنگ جس کی میں نے ابھی مثال دی ہے آپ کو اور تیسری وہ ٹرانسفارمیشن ہے جو ہم نے آج کے انشاءاللہ شاء لیب سیشن میں کرنی ہے the transformation using script VB بی اسکرپٹ ہو سکتی ہے جے اسکرپٹ لینگویج ہو سکتی ہے اس لیے کہ وہ ٹرانسفارمیشن کامپلیکس ہے سمپل وزٹ یا ڈیزائنر سے نہیں کی جا سکتی اب ہم ریڈی ہیں ٹرانسفارمیشن کرنے کے لیے اب میں آپ کو ٹرانسفارمیشنس کر کے دکھاؤں گا جو کورسپونڈنگ اسکرین کے اوپر آئے گا وہ میں آپ کی اسکرین پہ بھی دکھا دوں گا میں آپ کو اسٹیپس بتاؤں گا اور آف کورس یہ ایک اس کی سمجھیں گے ریئل ٹائم میں ساری ایگزیکیوشن تو نہیں ہو رہی ہوگی ان کیوریز کی ٹرانسفارمیشن یا ایگزیکیوشن کی تو میں ساری کی ساری اسنیپ شاٹس تو نہیں دکھاؤں گا آپ کو جو کی اسنیپ شاٹس ہیں جیسے کہ آپ کو پہلے بتائی تھی ایکسٹریکشن کے دوران اسی طرح کی آپ کو اسنیپ شاٹس دکھاؤں گا لیکن آپ کو بات یقیناً سمجھ آ جائے گی تو یہ چونکہ تھوڑا سا کمپلیکس کام ہے ٹرانسفارمیشن کا اس کو ہم صرف وزٹ سے نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم ڈیزائنر استعمال کریں گے اور میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ ڈیزائنر کو کیسے استعمال کیا جائے گا ٹی ٹی ایس ڈیزائنر آپ اب یہ کریں کہ آپ اسٹارٹ میں جائیں اسٹارٹ سے آپ پروگرام میں جائیں پروگرام سے جا کے آپ سیکول سرور کو چلائیں سیکول سرور کو چلانے کے بعد یہ آپ کو سارے اسٹیپس دکھائے ہوئے بھی ہیں آپ اس پوائنٹ پہ آ جائیں جہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہے لوکل پیکج کی ٹھیک ہے جی اس کو کلک کریں جو کچھ اسکرین پہ آئے گا وہ آپ کے سامنے ہے اب جب آپ لوکل پیکج پہ آ چکے ہیں یہاں پہ آپ نے آ کے نیو پیکج کی آپشن کو پک کرنا ہے جب آپ نیو پیکج کی آپشن کو پک کریں گے تو آپ کے سامنے کیا آئے گا نیو پیکج کی آپشن پک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ڈیزائنر کی پوری اسکرین کھل جائے گی اس کے مختلف حصے ہیں کافی ڈیٹیل میں میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا اس میں ایک کنیکشن کی آپشن ہے اس میں ٹاسک کی آپشن ہے اس کے اوپر ایک مینو بار ہے جس میں مختلف آپشنز ہیں کہ آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے اب آپ نے جو پروسیس کرنے ہیں میں پہلے آپ کو بریفلی بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو وہ اسکرین کی اسنیپ شاٹس بھی دکھا دوں گا تو کرنا ہم نے یہ ہے کہ چونکہ آپ کا ڈیٹا آلریڈی ایکسٹریکٹ ہو چکا ہے ٹیکسٹ فائل سے میں لاہور کیمپس کی بات کر رہا ہوں ٹیکسٹ فائل سے ایکسٹریکشن کے بعد ڈیٹا سیکول سرور کی ڈیٹا بیس میں آ چکا ہے بات سمجھ گئے آپ سیکول سرور کی ڈیٹا بیس ہے اور اس میں ایک ٹیبل ہے جس کا نام اسٹوڈنٹ ہے اور اس ڈیٹا بیس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے I believe Lahore underscore campus Lahore underscore campus ہے اگر کچھ میں نے غلطی کی ہے تو نوٹس میں آپ کو صحیح نام مل جائے گا اب آپ جو کام کریں گے میں آپ کو بریفلی بتاتا ہوں پھر آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گا پہلے آپ نے کنیکشن بنانا ہے دو کنیکشن آپ لیں گے ایک کنیکشن سورس کے ساتھ ہوگا ایک کنیکشن ڈیسٹینیشن کے ساتھ ہوگا کنیکشن کیا ہوگا یہ سیکول سرور کی ڈیٹا بیس ہوگی آپ جب کنیکشن کے آپشن میں جائیں گے ڈیزائنر میں وہاں پہ یہ ایک ریکٹینگل کی شکل میں ہے اس کو آپ کلک کر کے موو کر کے لے آئیں گے ڈیزائنر کے ورکنگ ایریا کے اندر ڈیزائنر کے ورکنگ ایریا میں جیسے لے کے آئیں گے ایک باکس پاپ کرے گا وہ پوچھے گا اس کا نام کیا رکھنا ہے کون سی ڈیٹا بیس ایکسیس کرنی ہے اور آپ کا کام ختم ہو گیا یہی کام آپ نے ڈیسٹینیشن کے لیے کرنا ہے جب آپ کے پاس سورس اور ڈیسٹینیشن دونوں ڈیزائنر کی اسکرین میں آ جائیں گی اس کے بعد آپ ٹاسک میں جائیں گے ٹاسک میں ایک شکل آپ دیکھیں گے جو کہ گراریوں جیسی ہے چلتی ہوئی گراریاں یہ ہے ٹرانسفارمیشن کی اس کو اب آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کلک کریں گے سورس کو اور پھر آپ کلک کریں گے ڈیسٹینیشن کو یہاں سے ایک ڈائریکٹڈ ایرو بن جائے گا یعنی کہ سورس جو ہے وہاں سے ڈیٹا بیس ایکسیس ہوگی ٹرانسفارمیشن ہوگی اور ڈیسٹینیشن کی جو ڈیٹا بیس ہے وہاں سب چیزیں چلی جائیں گی اب یہ چیزیں کیسے ہوں گی یہ آپ کریں گے میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا چلتا ہوں اب آپ اسکرین پہ دیکھیے تو کنیکشن کی آپشن آپ کے سامنے ہے یہاں سے آپ نے اس کو کلک کیا اور باکس کو لے کے آپ مین ڈیزائنر کے ایریا میں آ گئے یعنی کہ آپ نے ایک کام کر لیا ٹھیک ہو گیا جی اب آپ جائیں گے اور اس کی پراپرٹیز کو سیٹ کریں گے اس لیے کہ بلکہ آپ ہی لے کے آئیں گے ایک دم پراپرٹیز کا باکس کھل جائے گا اور پراپرٹیز میں کیا ہے یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ چکا ہے پراپرٹیز میں یہ ایک نیو کنیکشن ہے آپ اس کا نام دیں گے جس کو کہ آپ نے سورس نام دے دیا اس کے بعد جو ڈیٹا سورس ہے وہ سیکول سرور ہے یہ آلریڈی ڈیفالٹ میں دکھایا ہوا ہے اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکیں گے جو کہ میں آپ کو اسکرین پہ نہیں دکھا رہا کیونکہ کافی بڑا اسنیپ شاٹ بن جاتا ہے وہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا بیس ہے اس کا نام بتانا ہے جو کہ لاہور انڈر اسکور کیمپس ہے تو یہ ہم نے سورس کی پراپرٹی سیٹ کی یہی کام اب آپ نے ریپیٹ کرنا ہے کس کے لیے ڈیسٹینیشن کے لیے جی ہاں تو ڈیسٹینیشن کے لیے اسی طرح آپ کلک کریں گے اس کو لا کے ڈراپ کریں گے ورکنگ ایریا میں اس کی پراپرٹی سیٹ کریں گے اور یہ کام ہو گیا اب آپ نے ٹرانسفارمیشن کرنی ہے ٹرانسفارمیشن میں کیا ہوگا آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ٹاسک جو کہ ٹرانسفارمیشن کا تھا اس کو کلک کریں گے اور اس کو کلک کر کے آپ ورکنگ ایریا میں لے کے آئیں گے جب آپ اس کو ورکنگ ایریا میں لے کے آ جائیں گے تو اب آپ نے لنک بنانا ہے اس کے بارے میں لنک کیسے بنائیں گے آپ لنک بنانے کے لیے جو کچھ اسکرین پہ آ چکا ہے آپ کے اس کو آپ دیکھیں آپ پہلے کلک کریں گے سورس کے اوپر اس کے بعد آپ کلک کریں گے ڈیسٹینیشن کے اوپر اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ڈائریکٹڈ ایرو بن جائے گا اس کو آپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بھی آ چکا ہے جی ساتھیو تو جو یہ ڈائریکٹڈ ایرو بن گیا آپ کو پتہ چلا کہ source database SQL server کی لاہور انڈر اسکور کیمپس اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد ڈیسٹینیشن سیکول سرور کی ڈیٹا بیس اس کا نام بھی لاہور انڈر اسکور کیمپس ہے اس میں ریزلٹس جائیں گے ٹرانسفارمیشن ہونی ہے اب آپ جو ٹرانسفارمیشن کا لنک ہے اس کو ڈبل کلک کریں جب اس کو آپ ڈبل کلک کریں گے ایک ڈائلاگ باکس کھل جائے گا اس کے اندر پانچ ٹیبز ہوں گے وہ جو پانچ ٹیبز ہیں ہم سارے کے سارے پانچوں ٹیبز کو نہیں دیکھیں گے ان پہ کام نہیں کریں گے صرف پہلے تین ٹیبز پہ کام کریں گے تو میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ ان ٹیبز میں کیا ہوگا آپ کی سہولت کے لیے ایک نظر آپ اسکرین پہ ڈالیے اب جیسے کہ آپ یہ ٹیب دیکھ سکتے ہیں ایک سورس کا ٹیب ہے ایک ڈیسٹینیشن کا ہے ٹرانسفارمیشنس کا ہے باقی دو اور ٹیبز ہیں ان کو ہم نے استعمال نہیں کرنا ان کو آپ بے مت دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان ٹیبز میں آپ نے کیا کرنا ہے اب جب آپ سورس کے ٹیب میں جائیں گے تو آپ کے پاس ایک آپشن آئے گی ٹیبل ویو اور سیکول کیوری کی اس کے ساتھ ساتھ سورس کی آپشنز بھی ہیں جو سیکول کی آپشن ہے وہاں پہ تو آپ آف کورس سیکول لکھ کے سیکول رن کر سکتے ہیں لیکن جو ٹیبل ویو کی آپشن ہے وہ اس میں پوری کی پوری ہم موومنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب آپ اس ریڈیو بٹن کو کلک کریں گے تو جو ڈراپ ڈاؤن مینو ہے اس میں ان ٹیبلز کے نام آ جائیں گے جو کہ اس ڈیٹا بیس میں ایگزسٹ کرتے ہیں اس ڈیٹا بیس کا نام کیا ہے لاہور انڈر اسکور کیمپس یہاں سے آپ پک کر لیں گے اسٹوڈنٹ کا ٹیبل یہ وہ ٹیبل ہے لاہور انڈر اسکور کیمپس میں جس میں کہ لاہور کیمپس کی تمام ٹیکسٹ فائلز کو ایکسٹریکٹ کر کے سیکول سرور کی ڈیٹا بیس میں ریکارڈ ڈال دیے گئے ہیں بات سمجھ گئے آپ یہی کام آپ نے اب ریپیٹ کرنا ہے ڈیسٹینیشن کے لیے بھی ایک نظر آپ اسکرین پہ ڈالیں میں آپ کو وہ اس کا اسنیپ شاٹ دکھا دیتا ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈیسٹینیشن کے لیے بھی ویسے ہی آپ کے سامنے اسکرین آ گئی وہاں آپ نے لیکن تھوڑا سا فرق کرنا ہے آپ نے یہاں پہ جو آپ نے ڈیسٹینیشن کا ٹیبل سلیکٹ کرنا ہے یہ ہے اسٹوڈنٹ انڈر اسکور انفو یہ وہ ٹیبل ہے جس میں کہ سارے کے سارے کیمپسز کی جو سیکول سرور کی ڈیٹا بیسز ہیں ایکسٹریکٹڈ انہوں نے لینڈ کرنا ہے جا کے ٹھیک ہے جی یہ کام ہو گیا اب ہم زیادہ امپورٹنٹ ٹاسک کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے ٹرانسفارمیشنس کا یعنی کہ جو آپ نے ٹرانسفارمیشن کرنی ہے وہ وہ کیسے کریں گے آپ یوزنگ دا ڈیزائنر آپ ایک نظر پھر اسکرین پہ ڈالیں اب آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں جب آپ نے کلک کیا ٹرانسفارمیشنس کو تو سیکول سرور کو یہ پتہ ہے کہ ڈیٹا بیسز کون سی ہیں اور ان میں کارسپونڈنگ ٹیبلس کون سے ہیں اور سیکول سرور کو ان ٹیبلس کے نام بھی پتہ ہیں سیکول سرور سے میری مراد یہاں پہ ڈیزائنر ہے تو ڈیزائنر نے کیا کیا ڈیزائنر نے یہ کیا کہ کالمس کو میپ کر دیا جو آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ سورس ہے جو آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں ڈیسٹینیشن ہے اس نے کالم کو میپ کیا اس نے کہا جی میرے خیال میں اس کالم کو اسٹوڈنٹ کے ٹیبل سے اسٹوڈنٹ انڈر اسکور انفو کے فلانے کالم پہ جانا چاہیے اچھا کچھ یہ میپنگس تو بڑی سیدھی سادی ہیں اور کریکٹ ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ریڈ ایرو سے دکھایا یہ خاصی غلط میپنگ ہے اور یہ mapping is not going to work اس لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ ساری کی ساری جو میپنگز ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے ان میپنگز کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک نئی ٹرانسفارمیشن اسٹیبلش کرنی ہے وہ کیسے کریں گے آپ جو آپ نے نئی ٹرانسفارمیشن اسٹیبلش کرنی ظاہر ہے اب آپ نیو کا بٹن استعمال کریں گے اور اس کے لیے آپ لیفٹ سے اس کالم کو پک کریں گے جو کہ سورس ہے اس کو کلک کریں گے اور رائٹ right سے آپ ایک اور کالم کو پک کریں گے یعنی کہ لیفٹ سے اس کو اٹھاؤ یہاں سے اور رائٹ right سے یعنی کہ جو ڈیسٹینیشن کا ٹیبل ہے اس کے اس کالم میں جو سلیکٹڈ ہے وہاں پہ ٹرانسفارمیشن کر دینی ہے تو میں ابھی ایک ایگزامپل سے آپ کو وہ کر کے دکھاتا ہوں یہ بیسکلی یہ میپنگ ہی ہے اور ہم نے پہلی میپنگ ڈیلیٹ کی اور ہم نے اب نئی میپنگ لے کے چلیں گے تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے ساتھ تو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ بھی اسٹوڈنٹ آئی ڈی کو کلک کیا رائٹ سائڈ پہ بھی آپ نے اسٹوڈنٹ آئی ڈی کو کلک کیا اور آپ نے نیو کو کلک کیا جو نیو کا بٹن ہے یعنی کہ آپ ایک نئی ٹرانسفارمیشن بنانا چاہتے ہیں اور آپ جو جو بھی ٹرانسفارمیشنس اسٹیبلش کرتے جائیں گے بناتے جائیں گے بناتی جائیں گی تو لیفٹ سے ایرو جائے گا ڈائریکٹڈ رائٹ کے کالم میں لگ جائے گا جا کے اور اس میں یہ خیال رہے کہ جس وقت ہم many one to many transformations کریں گے جو کہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا لیب لیکچر فور میں یعنی کہ فرسٹ نیم کے اوپر اور I am sorry student name کے اوپر فادر نیم کے اوپر تو وہاں لیفٹ سے آپ کے ملٹیپل ایروز نکلیں گے جو کہ رائٹ سائڈ پہ جائیں گے سارے کے سارے ڈائریکٹیڈ ایروز ہوں گے جب آپ نے نیو کلک کیا تو پھر کیا ہوگا آپ کے سامنے ایک اسکرین آ جائے گی اور اس اسکرین کا میں ایک حصہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہ آپشنز ہیں جو کہ آپ کو ڈیزائنر دے رہا ہے وہ آپشنس کیا ہیں وہ آپشنز ہیں ایکٹیو ایکس اسکرپٹ کی یہ ہم آگے چل کے استعمال کریں گے کاپی کالم ہے اس کے بعد ڈیٹ ٹائم اسٹرنگ ہے یہ بھی میں آگے آپ کو مثال دوں گا کچھ اور بھی چیزیں ہیں ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے آپ کاپی کالم سلیکٹ کریں کاپی کالم سلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کا بٹن دبا دیں یعنی کہ آپ نے یہ کہا کہ جو اسٹوڈنٹ ٹیبل ہے سورس کا اس کا جو کالم آپ نے پک کیا تھا اسٹوڈنٹ آئی ڈی کا وہ کالم جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو کے اسٹوڈنٹ انڈر اسکور انفو کے کورسپونڈنگ کالم میں چلا جائے گا ٹرانسفارمیشن یہاں پہ کون سی ہوئی ہے یہاں پہ ٹرانسفارمیشن ایکسپلسڈ نہیں ہے امپلائڈ ہے مطلب پیچھے ہو رہی ہے اس لیے کہ اس ٹیبل کے اندر اسٹوڈنٹ میں اس کی ٹائپ وار چار ٹو ففٹی فائیو ہے لیکن اسٹوڈنٹ انڈر اسکور انفو میں جو اس کی ٹائپ رکھی ہے آپ نے نیمیرک رکھی ہے وار چار ٹین رکھی ہے جب یہ کاپی کا آپریشن ہوگا تو بیک گراؤنڈ میں وہ ٹرانسفارمیشن ساتھ ہی ہو جائے گی تو یہ ایک لو لیول کی سمپل ٹرانسفارمیشن ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کو ایک نام دیں گے اس کا نام جیسے کہ یہاں پرپوز کیا گیا ہے sid underscore to underscore sid یہ اس کا نام ہے تاکہ اس کو آپ کو ریفر کرنا آسان ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ چونکہ آپ نے یہ اسٹیبلش کر لی ہے ٹرانسفارمیشن بنا دی اس کو نام بھی دے ہے اس لیے اب جب آپ دوبارہ دیکھیں گے اس میپنگ کے اندر تو یہاں پہ ایک ایرو بن چکا ہے ڈائریکٹڈ ایرو ہے سورس اور ڈیسٹینیشن کے درمیان میں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ چیک کریں کہ بھائی یہ جو میں نے سارا کچھ کیا یہ is it going to work اور ناٹ ٹھیک ہے جی یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے تو اب آپ اگر اسکرین کے ٹاپ پہ دیکھیں تو وہاں پہ ایک ایرو سا بنا ہے گرین رنگ کا اس کو یہ میں ڈیزائنر کی اسکرین کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس کا کیا ہوگا آپ کے سامنے ایک باکس ہوگا سورس کا ایک ڈیسٹینیشن کا باکس ہوگا ان میں ایک ڈائریکٹڈ ایرو ہوگا جو کہ ٹرانسفارمیشن ہے اور اس کو آپ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے جب آپ اس گرین ایرو کو کلک کریں گے تو کچھ گراریاں سے اسکرین پہ چلیں گی پروسیسنگ ہوگی آپ کو کچھ اس طرح کی شکل نظر آئے گی اسکرین کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے اور سکسیس کا میسج بھی آ جائے گا اس کا مطلب یہ کہ یہ ٹرانسفارمیشن سکسیزفلی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آپ جو پہلی اسکرین تھی جہاں سے آپ نے لانچ کیا تھا ڈیزائنر کو وہاں ٹیبلز کو اوپن کر کے میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیبل کو کیسے اوپن کرنا ہے اسٹوڈنٹ انڈر اسکور انفو کے آپ کانٹینٹس چیک کر سکتے ہیں جی ساتھی تو آپ کو مبارک ہو آپ نے ڈیزائنر کے تھرو ایک ٹرانسفارمیشن کامیابی سے کر لی گو یہ ٹرانسفارمیشن سمپل کاپی تھی لیکن ایک کامیاب ٹرانسفارمیشن ہے اب ہم ذرا ایک مشکل ٹرانسفارمیشن کی طرف چلیں گے یہ ٹرانسفارمیشن ہوگی اسٹوڈنٹ نیم کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹوڈنٹ نیم بہت ضروری ہے اس کو ون ٹو مینی ٹرانسفارمیشن کرنا یا اس میں سے فرسٹ نیم نکالنا فرسٹ نیم کے بہت سے استعمال ہیں مثال کے طور پہ جب اسٹوڈنٹس نے جینڈر نہیں دی ہوئی تو فرسٹ نیم کی بیسس پہ آپ جینڈر کو اسٹیبلش کرتے ہیں لیکن صرف فرسٹ نیم نکالنے سے بات نہیں بنتی بلکہ اسٹوڈنٹ کا لاسٹ نیم بھی نکالنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو لیکچر فور میں بتایا تھا کہ اسٹوڈنٹ کا لاسٹ نیم اس کے والد کا لاسٹ نیم ٹھیک ہے جی ان کو آپ نے ملا کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے ان کو کمپیئر کر کے دیکھنا ہے مختلف اسٹوڈنٹس کو کہ کیا یہ سبلنگز ہیں آف کورس اس میں ایسے بہت سے اسٹوڈنٹ نکلیں گے جس میں کہ لاسٹ نے میچ کر جائیں گے لیکن وہ سبلنگز نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں یا ملینز میں ریکارڈز ہیں تو وہ نیرو ڈاؤن ہو جاتا ہے سرچ کا کام پتہ یہ چلا کہ فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم نکالنا بہت ضروری ہے اس کے بڑے استعمال ہیں ہاں ہو سکتا ہے کوئی ایسی انوائرمنٹ ہو ایسا سینیری ہو جہاں پہ اس کی ضرورت نہ ہو ٹھیک ہے جی تو اب ہم بات کرتے ہیں ون ٹو مینی ٹرانسفارمیشن کے بارے میں بلکہ اس کو کر کے میں دکھاؤں گا آپ کو فار دا اسٹوڈنٹ نیم جی ساتھی تو اب ہم کرتے ہیں ون ٹو مینی ٹرانسفارمیشن اچھا یہ خیال رہے کہ یہ ایک نان ٹریویل ٹرانسفارمیشن ہے یہ سمپل ٹرانسفارمیشن نہیں ہے جس میں کہ آپ نے سمپلی کالمس کو کاپی کیا from one table to other table اور وہاں پہ ٹائپ وغیرہ اس کی چینج ہو گئی student name transformation student name جو ہے اس کے ہم تین حصے بنائیں گے ایک فرسٹ نیم ہوگا ایک لاسٹ نیم ہوگا اور جو کچھ باقی بچ جائے گا یعنی کہ فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم ہٹا کے ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوں جیسے کسی کا نام محمد رمضان ہے تو محمد رمضان میں جب آپ مڈل نیم تو کوئی بھی نہیں بچتا ہاں لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی محمد احسان منظور خان تو محمد فرسٹ ٹائم میں چلا گیا خان لاسٹ ٹائم میں چلا گیا ٹھیک ہے جی احسان منظور یہ چلا گیا بقی یہ اس کو مڈل نیم کہہ رہے ہیں ایکچولی ٹیکنیکلی یہ مڈل نیم نہیں ہے لیکن پاسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہی بیچ میں بچ جاتا ہے تو یہ ایک ون ٹو مینی ٹرانسفارمیشن ہے ایک نام کے تین حصے بن رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ کس طرح سے ہوگی ہم نے اس کے لیے کوئی ابھی نئی ہم نے سورس یا ڈیسٹینیشن نہیں بنانی ہم آلریڈی سورس بنا چکے ہیں ڈیسٹینیشن بنا چکے ہیں ان میں ٹیبلز کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں اب آپ کیا کریں گے اب آپ دوبارہ سے ڈبل کلک کریں گے اسی ڈائریکشنل ایرو کے اوپر جو کہ ٹرانسفارمیشن ٹاسک کو کورسپونڈ کرتا ہے اس ایرو کو کلک کرنے کے بعد اب ایرو میں اب جو آپ کے پاس اسکرین آئی ہے اس میں صرف ایک میپنگ ہے اور وہ میپنگ ہے اسٹوڈنٹ آئی ڈی کی from the source database to the destination database ٹھیک ہے جی اب آپ کلک کریں گے left side on your screen جس میں کہ اسٹوڈنٹ کا نام ہے آئی بلیو وہ S T underscore name ہے اور رائٹ right سائڈ پہ یعنی کہ student underscore info table کے اندر آپ کے پاس جو فرسٹ نیم والی آپشن ہے اس کو کلک کر دیں گے ٹھیک ہو گیا جی اب آپ نے یہاں پہ اب نیو کو کلک کریں گے آپ نے نئی میپنگ بنانی ہے اب آپ نئی میپنگ بنائیں گے اس کو نام وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد پراپرٹیز کو کلک کریں گے جب آپ پراپرٹیز کو کلک کریں گے تو اس کے بعد جو آپ کے پاس آپشن کی اسکرین آئے گی وہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں آپ کی یاد دہانی کے لیے میں آپ کو دوبارہ وہ اسکرین دکھا دیتا ہوں ایک نظر اسکرین پہ دیکھ لیں جی ہاں یہاں پہ پہلے ہم نے کاپی کالم کی آپشن کو استعمال کیا تھا اب ہم ایکٹیو ایکس اسکرپٹ کی آپشن کو استعمال کریں گے اور اس کو اب آپ سلیکٹ کر لیں گے جب اس کو سلیکٹ کریں گے تو کیا ہوگا یہ نیکسٹ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ساتھی ہے جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ نے پراپرٹیز کو کلک کیا تو پراپرٹیز کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس وہ اسکرین آ گئی جو کہ ActiveX script transformation properties ہے اس میں لینگویج کو اگر آپ دیکھنا چاہیں ڈراپ ڈاؤن مینو تو اس میں وی بی اسکرپٹ کی آپشن ہے اس میں جے اسکرپٹ لینگویج کی آپشن ہے دو آپشنز اور بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لینگویج کی کورسپونڈنگ فنکشنس کی بھی آپشنز ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس وہ اسکرین ہے جہاں پہ ایکچوئل اسکرپٹنگ کی جانی ہے اور جہاں پہ آپ نے ایکچولی اسکرپٹ لکھنی ہے جی ہاں اس میں ایک تو کچھ بڑی سمپل قسم کی اسکرپٹس ہیں جو کہ بائی ڈیفالٹ بن جاتی ہے جیسے کہ کاپی کالم کی اسکرپٹ تھی لیکن ہمارا اس سے کام نہیں بنے گا ہم اب اسکرپٹ کے انٹرفیس پہ جائیں گے اسکرپٹ کے انٹرفیس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ان چھ بٹنس کے بارے میں بتاتا چلوں پہ لکھا ہے آٹو جین آٹو جین کا اگر آپ کلک کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی اسکرپٹ کو جنریٹ کر دیتا ہے بٹن اس بٹن سے سمپل کاپی کی اسکرپٹ جنریٹ ہوتی ہے جو کہ آپ نے پہلے بغیر کچھ کیے آپ سمپل میپنگ کے تھرو کر چکے ہیں اس کے بعد اس میں پارس کا بٹن ہے پارس کا بٹن یہ کرتا ہے کہ جو آپ نے اسکرپٹنگ کی ہے اس کی لاجک کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہم یہ نہیں بات کرتے کہ جی اس میں ٹیبل کا نام صحیح تھا یا غلط تھا اس کا اگر سنٹیکس وغیرہ تھا یہ پاس کے بٹن سے آپ سنٹیکس کو چیک کر سکتے ہیں آپ نے کوئی چیز ٹائپ کی جو آپ کو ٹیکسٹ باکس نظر آیا تھا رائٹ سائڈ پہ آپ کے اسکرین پہ اس میں کوئی آپ سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو آپ انڈو کا بٹن دبائیں اور جیسے کنٹرول زیڈ آپ ورڈ میں استعمال کرتے ہیں ایم ایس ورڈ میں تو اس طرح کریکٹر بائی کریکٹر وہ آپشن اس کو ٹھیک کرتا جاتا ہے براؤز کی آپشن یہ ہے کہ آپ نے کوئی اسکرپٹ پہلے سے بنا کے اسٹور کی ہوئی ہے اس کو ڈھونڈ کے جائیں اور اس کو لوڈ کر لیں سیو کی آپشن یہ کرتی ہے جو کہ آبویس ہے جو آپ نے اسکرپٹ لکھی ہے اس اسکرپٹ کو سیو کر لیا جاتا ہے اور ٹیسٹ کی آپشن بڑی انٹرسٹنگ ہے ٹیسٹ کی آپشن یہ ہے کہ وہ اس اسکرپٹ کو رن کرے گی جو آپ نے اسکرین پہ یا جو اس کے ورکنگ ایریا میں اسکرپٹ لکھی ہے وہ اسکرپٹ رن ہوگی اگر کوئی اس میں ایرر ہوں گے تو آف کورس وہ رک جائے گا اگر وہ کامیابی سے رن ہو جائے گا تو اس کے بعد جو کچھ اسٹیپس آپ نے کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہو گیا جی اب ہم مزید آگے چلتے ہیں اب میں آپ کو وہ اسکرپٹ دکھاتا ہوں جو کہ ایکچولی فرسٹ نیم کو اٹھانے کے لیے استعمال ہوگی اسٹوڈنٹ نیم میں سے آپ کو میری بات سمجھ آئی جو نیم ہے جو کہ ایس ٹی انڈرس کو نیم ہے کالم اس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کے کہ نام ہے جس کا ہم نے اس میں سے فرسٹ نیم ہم اس نام کے حصے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نام کو لیفٹ سے رائٹ پڑھنا شروع کریں آف کورس میں انگلش کی بات کر رہا ہوں لیفٹ سے رائٹ پڑھنا شروع کریں تو جو نام پہلے آپ کے پاس آتا ہے جس کے بعد اسپیس آتی ہے اس کو ہم فرسٹ نیم کہہ رہے ہیں اگر کسی نے اپنا لاسٹ نیم پہلے لکھ لیا ہے لکھ دیا ہے یا انٹری ہوئی ہوئی ہے تو وہ ظاہر ہے فرسٹ نیم ہی کنسیڈر ہوگا تو یہ جو اسکرپٹ ہے میں آپ کو بڑا بریفلی ایکسپلین کر دیتا ہوں وی بی میں یہ اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے اور پھر میں آگے چلوں گا تو آپ ایک نظر اسکرین پہ دیکھیں یہ اسکرپٹ آپ کے سامنے ہے اس میں جو زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے وہ فنکشن ہے ایف نیم ایف نیم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو رائٹ سے اسکرپٹ کو پڑھنا شروع کریں یہ جو بہت سی پرنتھس کے اندر ہے L N S T R basically کر یہ رہے ہیں کہ آپ نے نیم بتایا ہے نیم وہ ویریبل ہے جس میں کہ نام گیا ہوا ہے L N S T R سے آپ نے اس کی لینتھ نکالی لینتھ کہاں تک نکالی جہاں تک پہلی اسپیس آتی ہے اس اسپیس کو آپ نے ڈبل کوٹ میں لکھ دیا اب اس کے بعد آپ نے اس کی ٹرمنگ کرنی ہے ٹرم کس اسٹرنگ کی ٹرم کرنی ہے اور یہ جو ٹرم کر رہے ہیں آپ نے اس ٹرم میں کہاں تک ٹرم کرنا ہے جو کہ L N S T R سے آپ نکال چکے ہیں یعنی کہ اسپیس تک کریکٹرس کاؤنٹ کر کے وہاں سے کاٹ دینا ہے اور یہ ٹرمنگ کہاں سے کرنی ہے آپ نے ٹریمنگ لیفٹ سے کرنی ہے تو اس پہ لیفٹ بھی لکھا ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا نام جو ہے فرسٹ نیم کٹ کے ایف نیم میں چلا جائے گا جی ہاں ساتھی ہے تو میں نے اب جو آپ کو ایکسپلین کیا تھا کچھ پہ رک گیا تھا میں آ کے وہ ٹیسٹ کا بٹن تھا اب جب آپ ٹیسٹ کا بٹن دبائیں گے تو ٹیسٹ کے بٹن دبانے کے اوپر یہ جو آپ نے اسکرپٹ لکھی یہ ایکچولی ایگزیکیوٹ ہوگی یہ چلے گی اور اب آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ اسکرپٹ چلی تھی اس کے چلنے کے بعد جو ریزلٹس نکلے تھے کیا نام صحیح طریقے سے فرسٹ نیم علیحدہ ہو گیا پورے نام میں سے اگر یہ ہو گیا تو پھر میں آپ کو پھر سے مبارک دیتا ہوں آپ کی اسکرپٹ چل پڑی ہے اور یہ اچھا ہو گیا آپ کو کانفیڈنس پیدا ہوگا اسی طرح سے ہم یہ طریقہ استعمال کریں گے تھوڑی سی ماڈیفکیشن کے بعد لاسٹ نیم نکالنے کے لیے ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے کرنا ہے جی ساتھیوں تو یہ اب آپ جیسے اسکرین پہ دیکھ لیں میں نے آپ کو وہ سیمپل دکھا دیا ہے جس میں کہ فرسٹ نیم نکالا گیا ہے اب ہم لاسٹ نیم کے بارے میں چلتے ہیں لاسٹ نیم کے لیے آپ نے سارا پروسیس وہی ریپیٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ لیفٹ سائڈ پہ S T underscore name کو پک کریں گے اور student underscore info table جو رائٹ right سائڈ پہ ہے اس پہ آپ لاسٹ نیم کو پک کریں گے آپ نیو کو کلیکٹ کریں گے سلیکٹ کریں گے میپنگ بنائیں گے اس کے بعد آپ ایکس اسکرپٹنگ میں جائیں گے اسکرپٹنگ میں جا کے آپ اسکرپٹ لکھیں گے جا کے آپ اسکرپٹ لکھیں گے جا کے اور اسکرپٹ لکھنے کے بعد اس کو آپ بہتر ہے کہ پارس کر لیں پارس کرنے کے بعد اسکرپٹ کو آپ جو ہے وہ ٹیسٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اسکرپٹ جو ہے میں آپ کو بریفلی بتا دوں اس کی میں لاجک بتا دوں نوٹس میں اس کا سیمپل بھی دیا ہوا ہے آپ اسٹرنگ کو اٹھائیں گے اور اسٹرنگ کو اٹھا کے اس کو ریورس کر دیں گے ریورس کرنے کے بعد پہلا پروسیس ہی استعمال کریں گے یعنی کہ اسپیس تک آپ لینتھ ناپ لیں گے اور اس کے بعد یہ جو لینتھ مل گئی آپ کو یہ وہ ہے کہ اگر آپ اسٹرنگ کو رائٹ سے پڑھتے تو اسپیس کہاں ملتی ہے آپ کو اب اس کو آپ رائٹ ٹریم کریں گے آپ کو لاسٹ نیم مل جائے گا لاسٹ نیم آپ کے پاس آ گیا فرسٹ نیم آپ کے پاس آ گیا اب ان دونوں کو استعمال کر کے جو ایکچوئل اسٹرنگ تھی اس پہ دونوں فنکشنس کو لگائیں لیفٹ سے چیز کو کاٹ لیں رائٹ سے نام کو کاٹ لیں جو نام کے حصے باقی بچ جائیں گے اس کو آپ نے بقایا یعنی کہ مڈل نیم میں ڈال دینا ہے چاہیں تو اس کو آپ ٹیسٹ بھی کر لیں اور آپ کو کانفیڈنس آ جائے گا کہ جی یہ چیز چل رہی ہے یہ جو میں نے آپ کو پروسیس بتایا یہ اس سے ہم نے اسٹوڈنٹ کا فرسٹ نیم نکالا لاسٹ نیم نکالا exactly اسی پروسیس کو استعمال کریں گے فادرس نیم کے اوپر فادر کا بھی فرسٹ نیم نکال لیں گے لاسٹ نیم نکال لیں گے باقی نام کو لکھ لیں گے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ایک اور مثال دی تھی کہ جب یہ بڑا امپورٹنٹ اور کریٹیکل تھا کہ اسٹوڈنٹ کا شہر کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے بالکل صحیح سمجھیں آپ جو اسکرپٹ استعمال ہوئی تھی لاسٹ نیم نکالنے کے لیے اسی اسکرپٹ کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے آپ جب استعمال کریں ایڈریس کے اوپر تو آپ شہر کو نکال سکتے ہیں کیونکہ جو سٹی نیم ہے وہ نہ وہ ایڈریس کے اینڈ میں لکھا جاتا ہے عام طور پہ تو آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ کام کر لیا سٹی بھی نیم نکال لیا آپ نے یہ سارے جو چیزیں نکال رہے ہیں یہ student underscore info table کے اندر جا کے اسٹور ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ نے ٹرانسفارمیشنس کر لیں اب میں آپ کو مزید ٹرانسفارمیشنس کے بارے میں بتاتا ہوں وہ ٹرانسفارمیشنس کون سی ہیں وہ ٹرانسفارمیشنز ہیں جینڈر کے بارے میں اس کے لیے پھر آپ کو اسکرپٹنگ استعمال کرنی پڑے گی آئیے میرے ساتھ جی تو ہم آ, میں جلدی سے اس سلائڈ پر آپ کو لے چلتا ہوں جو کہ جینڈر کے بارے میں ہے اب جب کہ ہم نے یہ جو ٹرانسفارمیشن کر لی ہیں اب اگر جا کے آپ میپنگ کو دیکھیں جا کے جو کہ میپنگ جو تھی کالمس کی تو اس میں آپ کو بڑے عجیب عجیب سے ایروز بھی آپ کو نظر آئیں گے اب جو میں نے جینڈر کی ٹرانسفارمیشن کرنی ہے بالکل پہلے کی طرح میں نے لیفٹ سائڈ پہ جینڈر کو سلیکٹ کروں گا رائٹ سائڈ پہ جینڈر کو کروں گا رائٹ سائڈ سے مراد ہے student underscore info table اور میں نیو کو کلک کروں گا وی بی اسکرپٹ میں جاؤں گا وی بی اسکرپٹ میں جا کے میں ایک اسکرپٹ کو استعمال کروں گا اور وہ اسکرپٹ کیا ہے وہ اب آپ اسکرین پہ دیکھیں وہ اسکرپٹ آپ کے سامنے آ چکی ہے جی ہاں یہ اسکرپٹ جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے یہ بڑی سمپل سی اسکرپٹ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ بیسکلی کیا کر رہے ہیں کہ اگر ون تھا تو وہاں پہ ایف لگا رہے ہیں یعنی کہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے اس میں جو کنونشن فالو کی جائے گی وہ فیمیل کے لیے ایف میل کے لیے ایم تو آپ نے ون کو جو بھی کورسپونڈنگ ویلیوز اس وقت آپ کے پاس ٹیبل میں تھیں اسٹوڈنٹ ٹیبل میں ان کو آپ نے میپ کیا اور چینج کر دیا ٹھیک ہو گیا جی یہ جو آپ نے ٹرانسفارمیشن کی ہے اسی ٹرانسفارمیشن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی لاجک کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ اس کی ڈگریز کو کریں گے یا پرائر ایجوکیشن کو کریں گے جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ last education A dash level بھی تھا اور اے اسپیس لیول بھی تھا اس طرح ایم ایس کو بھی لکھنے کے دو تین طریقے تھے تو یہ ساری لاجک آپ استعمال کر کے اس کے اسٹیٹس کی بھی ٹرانسفارمیشن کر سکتے ہیں لاسٹ ڈگری کی بھی کر سکتے ہیں اور مختلف چیزیں بھی کر سکتے ہیں مختصر طور پہ میں آپ کو اور کچھ بتاتا چلوں کہ نوٹس میں زیادہ ڈیٹیل آپ کو مل جائیں گی کہ آپ نے ڈیٹ کی بھی ٹرانسفارمیشن کرنی ہے ڈیٹ کی ٹرانسفارمیشن آپ ٹھیک ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ جی آپ کو ایک فارمیٹ چاہیے تھا کہ ڈیٹ ہو پھر ڈیش ہو پھر تین لیٹرز کے ساتھ مہینے کا نام ہو پھر ڈیش ہو اور پھر سال ہو لیکن ہم ویئر ہاؤس میں ڈیٹا کیسا رکھنا چاہتے ہیں یہ ہم ٹرانسفارمیشن سے اس ڈیٹا کو فکس کریں گے اور اگر آپ کو یاد ہو تو جو آپ کے پاس آپشن آئی تھی پہلی ایکٹیو ایکس کی تھی اس کے بعد کاپی کی تھی اس کے بعد ایک ڈیٹ ٹائم کی تھی تو جب آپ ڈیٹ ٹائم کو کلک کریں تو وہاں پہ جو اسکرین کھلے گی وہ میں نے نوٹس میں دی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کے پاس ایک سورس اور ڈیسٹینیشن میں ڈیٹس کے فارمیٹ آ جائیں گے ان کو آپ ریویو بھی کر سکتے ہیں وہ جو ڈیٹ کے فارمیٹس ہیں وہ یہ سیٹ کریں گے کہ سورس پہ ڈیٹ کا فارمیٹ کیا ہے ڈیسٹینیشن پہ آپ کو ڈیٹ کا فارمیٹ کیا چاہیے ان فارمیٹ سے آپ کام چلا کے اور ڈیٹس کو بھی سیٹ کر لیں گے اب میں لیکچر ختم کرنے سے پہلے مختصر طور پہ آپ کو بتاتا چلوں اسٹینڈرڈائزیشن کے بارے میں ڈیٹیلس آپ کو نوٹس میں مل جائیں گی ساتھیوں میں نے کافی اسکپ کیے ہیں سلائڈس اس لیے کہ وقت کم ہے اور کانٹینٹ بہت زیادہ ہے تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پروسیس کا اسٹیپ نمبر فور ہے یہ وہ پروسیس ہے جس میں ہم نیم کی اسٹینڈرڈائزیشن کریں گے یعنی کہ نام کو لکھنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہ مثال دی ہے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام جو ہے یہ مختلف طریقوں سے لکھا ہوا ہے اسپیلنگز ہے لیکن ویئر ہاؤس میں ایک اسپیلنگ جائے گی اسی طرح شہروں کے نام ویئر ہاؤس میں ایک اسپیلنگ جائے گی تو کیا ہم نے بریفلی یہ ہے کہ ایک ٹیبل کریٹ کیا ہے اس میں ساری یونیک ویلیوز ڈال دی ہیں جو کہ ایکچوئل ڈیٹا میں تھیں اور ہاتھ سے ہم نے اس کے آگے کریکٹ ویلیوز لکھ دی ہیں ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ اپ ڈیٹ کیوری لگا کے کالم کو بھی پاپولیٹ کر سکتے ہیں اب نیکسٹ اسٹیپ میں آپ یہ کریں گے کہ ان دو ٹیبلز کا جوائن کریں گے یعنی کہ یہ جو اسٹینڈرڈ اسپیلنگز ہیں اس کو جوائن کریں گے آپ اسٹوڈنٹ ٹیبل کے ساتھ اور وہاں پہ ریپلیس کر دیں گے ساری کی ساری اسپیلنگس کو اسٹینڈرڈ اسپیلنگس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جی اور آف کورس اس کے بعد آپ اسٹوڈنٹ ٹیبل کے جو روز ہیں ان کو اسٹوڈنٹ انڈر اسکور انفو میں کاپی کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ انڈر اسکور انفو ہے اس ٹیبل میں ساری کی ساری اسٹینڈرڈ ویلیوز ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ بات تو سمجھ چکے ہوں گے کہ ٹرانسفارمیشن اور اسٹینڈرڈائزیشن اٹ سیلف میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن آپ کو پہلے پلاننگ صحیح کرنی ہے تاکہ جب آپ اس پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کریں تو رزلٹ صحیح ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو کر کے دکھا دیا کہ اس کو کلک کریں اس پوائنٹ کو کریں اس پوائنٹ کو کریں اور سارا کام ہو گیا جب آپ یہ کام کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو کافی اس میں ٹائم لگے گا ٹائم اس سے لگے گا کہ جو کچھ میں نے کیا خاصی میں نے اس پہ پریکٹس کی ہوئی ہے میں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے جب آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں گے اور آپ لوگ اس پہ کام کریں گے تو یقیناً آپ لوگ مجھ سے زیادہ سیکھ جائیں گے اور مجھے بتایا کریں گے اور میں آپ سے پوچھا کروں گا کہ جی آپ یہ پرابلم آئی اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے تو ان جملوں کے ساتھ ہم لیب سیشن ختم کرتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کا اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہے گا ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ